ایک حدیث ہے مشہور اور شاید تم سب کو یاد ہوگی جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث جبرائیل حضرت عمر ان کی روایت ہے نا مشکات کے وقت سے پڑھتے آ رہے ہو کہ ایک آدمی آیا شدید و شعر سواد اشار شدید و بیاج سیاب بالکل دیہاتیوں کی صورت میں آیا سر کے کالے تھے اور بدن کے کپڑے بور زیادہ سفید تھے اور بے تکلف آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا فاس ندو رقبتی ہی الا رقبتی ہی اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا وضاح اعلیٰ فقیز ہی اپنے ہاتھوں کو آپ کے رانوں پر رکھ دیا اور پھر آ کر کہا کہ یا محمد مل اسلام اسلام کیا ہے پھر پوچھے ایمان کیا ہے پھر کہا کہ احسان کیا ہے پھر کہا کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہی جملہ ہے پھر کیا کہا متسع قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواب میں کیا کہا من مسعول السائل کہ سوال کرنے والوں کو سوال سوال پوچھے جانے والوں کو سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے اچھا یہ حدیث ہے اور یہ حدیث میں موجود ہے کہاں موجود ہے میں صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ بارہ صحیح مسلم جد نمبر ایک صفحہ انتیس سنن نسائی جد نمبر دو صفحہ دو سو انتیس سنن ترمیزی جلد نمبر دو صفحہ پندرہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر تین سو دو سنن ابی داود جد نمبر دو صفحہ دو سو نواسی وغیرہ وغیرہ یہ سمجھ میں گیا دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو تقریباً دس صحابہ نے روایت کیا ہے کتنے صحابہ نے روایت کیا ہے تقریباً دس صحابہ نے حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جریر ابن عبداللہ بجدی حضرت انس ابن مالک حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبد الرحمن ابن غنم حضرت ابو حریرہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تقریباً ان دس صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے اب مل بھی بھی اعظم من میں یار لوگوں نے ماشاءاللہ جو تو جہاد کرنی تھی وہ تو کر دی لیکن فتح الباری میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کہ قیامت کے علم دونوں کو نہیں نہ سائل کو نہ مسعول کو فتح الباری جن نمبر ایک صفحہ ایک سو چودہ اور عینی رحم اللہ فرماتے ہیں لأنہما متشابیان فی نفی العلم به لأن كل سائل ومسؤول فهو كذلك یعنی کیا مطلب ہے کہ نفی علم میں دونوں برابر ہیں سائل بھی اور مسئول بھی سائل کی طرح ہے جس طرح سائل کو اس کا علم نہیں ہے تو اسی طرح مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے عملت القاری جن نمبر ایک صفحہ تین سو چالیس اور تقریباً اسی طرح کا مفہوم ہے قسطلانی میں ارشاد وساری شرح جو ہے جن نمبر ایک صفحہ ایک سو پندرہ اور تحفت الباری میں بھی یہی ہے جن نمبر ایک صفحہ دو سو اسی تو ان سب نے کیا کہا کہ اسے کیا مراد ہے نفی علم مراد ہے کہ ان دونوں کے پاس علم نہیں ہے قیامت کا یعنی متعین علم کہ قیامت کون سے دن واقع ہوگی اس کا علم کسی کے پاس نہیں اور تقریباً یہی بات نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر جن نمبر تین صفحہ تین سو تہتر میں اور امامی نبوی رحمہ اللہ نے شرف مسلم جن نمبر ایک صفحہ اٹھائیس میں اور اطالق الصبی میں علامہ سندھی حنفی کے حوالے سے جن نمبر ایک صفحہ اکیس میں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ علم بشاعہ کی نفی مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہرہ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن وإنما علمها عند الله صحيح مسلم جن نمبر دو صف تین سو دس مسند احمد جن نمبر تین صفح تین سو چوبیس مستدرك حاکم جد نمبر چار صف چار سو ننانوے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب فرمایا کہ و انما علمها عند اللہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو اس کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے یعنی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے تو یہ در منصور کا جو حوالہ ہے وہ جن نمبر تین صفحہ ایک سو پچاس ہے اس کے ضمن میں ملا قاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم زیت الانکار تس الونی ائی اتس الونی یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ انکار یہاں پر مقدر ہے ائی تس الون یا نسا و انما علمها عند اللہ ائی لا يعلمها الا هو اس کو قیامت کو کون جانتا ہے کہ کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا برقات جن نمبر پانچ صفحہ دو سو چالیس اور تقریباً یہی مفہوم بیان کیا ہے شیخ عبدالحمد نبی رحمۃ اللہ نے اشیاء المعات جن نمبر چار صفحہ تین سو ستہتر میں تیسری حدیث ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا قال علمها عند ربی لا يجزيها لوقتها الا هو تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کا علم کس کے پاس ہے میرے رب کے پاس ہے اور اس کا متعین وقت کہ وہ کب آئے گی یہ کب کون جانتا ہے اللہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا ولاکن نخ بے رکم بے مشاری تہا ہاں میں اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں وما یقون بین نہیں دیہا اور یہ کہ اس سے پہلے جو کچھ پیش آئے گا وہ میں تمہیں کچھ بتا دیتا ہوں یعنی فتنے وغیرہ النبی نے فتنتاً حرجن کہ اس سے پہلے فتنے ہوں گے اور ملاحم وغیرہ ہوں گے جنگیں وغیرہ ہوں گی تو طرح طرح کے فتنے آئیں گے یہ اس کی نشانیاں ہیں جب یہ نشانیاں آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے لیکن کب آئے گی تو اس کا متعین علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس ہے نہیں ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد رحم اللہ نے اپنی مسند میں اور سند اس کی صحیح ہے جن نمبر پانچ صفحہ تین سو پچاسی اور ابن کثیر رحم اللہ نے اپنی تفسیر جن نمبر دو صفحہ دو سو تہتر اور اسی طرح در منصور میں ہے جن نمبر تین صفحہ ایک سو پچاس مسلم دی گئی نمبر چار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث واقع معراج کے متعلق ہے اس واقع معراج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کی رات میں اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں یعنی اس رات میں جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جو انہوں نے دیکھا کیا ہے کہتے ہیں کہ لقیت لیلت اسری بی ابراہیم و و موسیٰ عیسیٰ کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میری تین نبیوں سے ملاقات ہو گئی کون کون سے نبی حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ مسلات وسلام ان تین نبیوں سے میری ملاقات ہوئی فتضا امر امرسع اب ان میں قیامت کے دن کی بحث چڑھ گئی کہ قیامت کب آئے گی خواضہ فرد امرحم الا ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کے معاملے کو کہ آپ ہی بدلا دیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے فرد فرد دمر ادا موسا اس کے بعد انہوں نے کس کے حوالے کیا معاملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو انہوں نے بھی کہا فقال لا علم لی بیہ تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی فرد الامر الى عیسیٰ اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو کس کے حوالے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فقال اما وجبتها فلا يعلمها احد الا الا علم کہ اس کا متعین وقت کہ وہ کب آئے گی کب واقع ہوگی تو یہ کون جانتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد جن نمبر ایک صفحہ تین سو پچہتر میں سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر تین سو نو میں اور مصدر کے حاکم جن نمبر دو صفحہ دو سو بہتر اور تین سو چوراسی میں اور جن نمبر چار صفحہ پانچ سو پینتالیس اور چار سو اٹھاسی میں اور اس کے علاوہ در منصور میں بھی ہے جن نمبر تین صفحہ ایک سو باون تو معلوم ہوا کہ انبیاء میں سے کسی کو بھی قیامت کے وقوع کا علم نہیں تھا اور قیامت کے وقوع کا عدم علم یہ مستظم ہے علم غیب کی نفی کو کہ ان میں سے کسی کو بھی غیب کا علم کلی طور پر حاصل نہیں تھا اسی طرح غزب اور غزوہ ہنین سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں مثلا ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ غزب ہونے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین میں اللہ نے ان کو فتح دی اور آپ نے ان لوگوں کو قیدی بنایا جس طرح کہ سیرت کی کتابوں میں بھی واقع تفصیل سے ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی تفصیل سے ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ حوازن والے مسلمان ہو کر آئیں گے لہٰذا ہم ان کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو باندھی نہیں بناتے ان کے مال کو اگر تقسیم کرنا چاہیں غنیمت کے طور پر تو شرعن اس کی اجازت شاید ہو لیکن بیویوں تو بعد میں ہم نے واپس کرنی ہے تو جب واپس کرنی ہے تو ابھی سے ان کو باندھیے کیوں بنائیں اس کے باوجود آپ نے بطور باندھی کے ان کو تقسیم کر دیا تو ان عورتوں کا تقسیم کرنا بنو حواز ان کی عورتوں کا مسلمانوں میں اور مجاہدین میں تقسیم کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم حاصل نہیں تھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جب وہ لوگ مسلمان ہو کر آئے جب وہ لوگ مسلمان ہو کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا مال اور ہماری عورتیں واپس کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک چیز کو اختیار کرو یا مال کو یا عورتوں کو تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم عورتوں کو اختیار کرتے ہیں وہی واپس کر دیں مال کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو عورتیں میرے حصے میں آئی ہیں یا بنو مرتد مطلب اور بنو ہاشم کے حصے میں آئی ہیں وہ تو ابھی سے تمہیں مل جائیں گی اور جو باقی ہیں تو میں صحابہ سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا پھر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ تمہارے بھائی حوازن والے مسلمان ہو کر آئے ہیں جا تائبین یہ جی طائب ہو کر آئے ہیں لہٰذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی عورتوں کو واپس کر دیا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم واپس کر دیتے ہیں جیسے آپ چاہیں تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو اپنا حصہ خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے اس لیے کہ میری رائے یہی کہ یہ واپس کر دیں اور بعد میں جب دوسری دفعہ اللہ غنیمت دے گا تو اس غنیمت میں ان کو عورتیں دے دی جائیں گی تو صحابہ نے کیا کہا کہ ہم واپس کرتے ہیں جو واپس کرنا چاہیں واپس کر دیں اور جو واپس نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس طریقے سے واپس کر دیں کہ ان کو بعد میں دوسری عورتیں دے دی جائیں گی لیکن ان کو فی الحال واپس کر دیں جس طرح تفصیل سے واقعہ موجود ہے تو اس موقع پر جب سب نے کہا کہ ہم خوشی سے واپس کرتے ہیں تو آپ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا انی لا ادری من ازین مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم میں سے کس نے خوشی سے اجازت دی ہے اور کس نے خوشی سے اجازت نہیں دی فرجی اکم امرکم اب تم واپس جاؤ جب اپنے خیموں میں واپس جاؤ اور اپنے جو تمہاری تمہارے سردار ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو جو تمہارے سردار ہیں ان سے امیر ہیں ان سے مشورہ کرو اور پھر وہ آ کر ہمیں بتلا دیں کہ یہ خوشی سے تیار ہیں تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا چنانچہ پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے اپنے اپنے خیموں میں اور ان کے سردار پر واپس آئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساری قوم خوشی سے ان عورتوں کو واپس کر رہی ہے اب یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری جن نمبر دو بلکہ صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ تین سو نو اور چار سو بیالیس اور جن نمبر دو صفحہ چھ سو اٹھارہ اور ایک ہزار چونسٹھ اور سنن داو جن نمبر دو صفحہ گیارہ پر موجود ہے تو اب یہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں انی لا ادری میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کہ کون خوشی سے اجازت دے رہا ہے اور کون خوشی سے اجازت نہیں دے رہا ہے تو آپ کا لا ادری کہنا اس بار کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل نہیں تھا یہ بھی سمجھ میں آ گیا حدیث نمبر چھ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ گئے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں پر ضب کو سامنے لایا گیا اور پھر حضرت ابن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے تو انہوں نے کہا کہ حرام نظب یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ ضب یا یعنی گو یہ حرام ہے تو فرمایا کہ حرام تو نہیں لیکن چونکہ یہ ہماری قوم کی زمین میں ہوتا نہیں تو مجھے دلی طور پر اس سے کچھ کراہت سی ہے اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج متحرات میں سے کسی زوجہ متحرہ کے گھر میں تشریف لاتے اور وہاں جو کھانا تیار ہوتا وہ آپ کے سامنے جب پیش کیا جاتا تو آپ کو بتلایا جاتا کہ یہ اس چیز کا کھانا ہے تو یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا واقعہ جو حضرت ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خیال لگتی ہیں یہ ان کے گھر کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے وہاں گئے اور انہوں نے سامنے سے یہی زب رکھا جو بنا ہوا تھا روز کیا ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اکثر بتلاتے ہیں ابھی بتلایا نہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قدم تم نہ کہ تم نے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھائی ہے ذرا آپ کو بتلا دو اس طرح کہ آپ کو ہمیشہ بتلاتی رہی تو آج بھی بتلا دو قل نہ ہو ضب یا رسول اللہ تو پھر انہوں نے کیا کہا اے اللہ کے رسول کیا ہے ضب ہے یعنی گو ہے فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے یعنی پہلے ہاتھ بڑھائے تھے اور پھر ہاتھ اٹھا دیے تو پہلے بڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ ضب ہے اور جب آپ کو پتہ چلا ازواج متحرات نے بتایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اور اس کو نوش نہیں فرمایا تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا یہ واقعہ صحیح بخاری جن نمبر دو صفحہ آٹھ سو اکتیس اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ ایک سو اکاون اور یہاں پر جو لفظ ہے یہ صحیح مسلم کا ہے اچھا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے حجت الوداع کے موقع کے متعلق اور اس کو روایت کیا ہے امام احمد رحم اللہ نے اپنی مسند میں صفحہ نمبر تین سو بتیس پر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں لِتَأْخُذَ أُمَّتِي مَنْسَكَهَا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ اپنے مناسب کو سیکھ لے یعنی مناسب حج حج کے احکام کو سیکھ لے فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ شاید میری ملاقات اس سال کے بعد دوبارہ ان سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال کی ملاقات کا علم نہیں تھا جبھی تو آپ یہاں پر آپ اس کی نفی فرما رہے ہیں اس کے علاوہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث روایت کی ہے صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ تین سو اٹھائیس اور کنز العمال جن نمبر تین صفحہ دو سو پچاسی میں وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں انی لا انقلب الى اہلی فاجد تمرت ساقتتن على فراشی میں اپنے اہل کی طرف یعنی ازواج متحرات کے حجروں کی طرف جاتا ہوں اور وہاں پر کبھی کبھی مجھے نیچے بستر پر کیا مل جاتا ہے گرا ہوا کھجور مل جاتا ہے فرف احاد آکلہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس کو کھا لوں لیکن ثم اقشا فالقيها پھر مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ زکوٰۃ کا نہ ہو تو اس کو واپس رکھ رکھ دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آپ کو بستر وغیرہ پر کھجور ملتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے تو اس سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا علم غیب حاصل نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ تمام مکان اور مایکن کا علم آپ کو حاصل تھا اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اور اس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو صفحہ پانچ سو نوے میں اور صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ پچانوے میں اور یہ حدیث غزل خندق کے متعلق اس میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق و سلاح صلاح وقت صلاح اتاہ جبرائیل فقال قد وزعت السلاح واللہ ما وزعناہو قال خروچ ادہ قال فلا قالح بني اشارہ فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب بنو قریضہ نے چونکہ غزل خندق میں مشرقین مکہ کا ساتھ دیا تھا اور غداری کی تھی اپنے وعدے کی پابندی نہیں کی تھی اور اس کی پاسداری نہیں کی بلکہ اس کو توڑ دیا تھا تو جب غزوہ خندق کا معاملہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے اسلحہ وغیرہ رکھا اور غسل فرمایا تو اتنے میں جبرعید علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ کیا آپ نے اسلحہ رکھ دیا تو آپ نے فرمایا کیا ہے ہاں۔ تو جبرعی جبر صاحب السلام نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کی قسم ابھی تک اسلحہ نہیں رکھا ہے اور آپ بھی نک دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں تو انہوں نے اشارہ کیا اس طرف یعنی بنو قریضہ کی طرف جائیے اور ان پر ہم نے حملہ کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ کہ جب جبرائیل السلام نے یہ کہا کہ آپ بھی نکلیے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کس طرف نکلنا ہے اگر آپ کو غیب کا علم حاصل ہوتا تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسرا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے آگے جا کر کیا کرنا ہے یہاں تک کہ جبری السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب نقریضہ کا معاملہ صاف کرنا ہے ابھی آپ کو فی الحال اسلحہ نہیں اتارنا ہے اور آپ کی ذمہ داری ابھی باقی ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر ہر چیز کا ماکان اور یکون اور تمام جزیات ان چیزوں کا علم حاصل نہیں تھا اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر غالباً یہ بنو نذیر کی جنگ تھی یا بنو قریضہ کی واللہ عالم بارہ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور اس موقع پر عورتیں قید میں آئی تھی مسلمانوں کی باندیاں بنی تھی یہودیوں کی تو ان قیدیوں میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو بعد میں وہ بنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان عورتوں میں سے یعنی یہ جو قیدی عورتیں ان میں سے کوئی عورت مجھے بھی عطا فرمائی تو آپ نے کہا کہ جا کے اپنے لیے کوئی چن لے منتخب کر لے تو جب وہ گئے تو انہوں نے انہی کو منتخب کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کو منتخب کیا تو ایک دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے حضرت رضی اللہ عنہ کو حضرت صفیہ دے دی اور صفیہ جو ہے یہ دو خاندانوں کی سردار ہیں بنو قریضہ کی بھی سردار ہیں اور بنو نذیر کی بھی سردار ہیں اور حضرت رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے اعزاز کے مالک ہیں لیکن سرداروں میں تو بہرحال نہیں ہیں تو وہ لوگ آپ سے کم کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ کو آپ اپنے پاس رکھ دیں جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو بھی بلایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا اور ان کو دے کر کہا کہ ٹھیک ہے حضرت یحییٰ سے یہ کہا کہ جاؤ ان کے علاوہ کسی اور کو آپ نے دیکھ لیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان کو اپنے حرم میں شامل فرما دیا اور ان سے نکاح فرما دیا اب یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری جن نمبر ایک سو چاون میں اور صحیح مسلم میں صفحہ چار سو ان کیا نام ہے انسٹھ میں فائیو نائن مغازی اس میں کون سی جد میں جد دو میں ہے نا ہاں۔ ٹھیک ہے بلکہ یہ بخاری بھی بظاہر دو ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے کے بعد میں اب یہ دس حدیثیں ہو گئیں اور میرے خیال سے اتنی کافی ہیں ورنہ تو کچھ حدیثیں تو کئی ساری حدیثیں آیات کے ضمن میں بھی آ گئی ہیں اس کے علاوہ انتہائی مشہور واقعات ہیں مثلا غزوہ بنی مصدق میں حضرت عائش رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی جس کو واقع اف کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بارے میں شک میں رہے اس واقعے کے بارے میں شک میں رہے مختلف صحابہ سے آپ نے مشورے دیے اور آپ کو اس واقعے کے بارے میں شک تھا اور اتنا شک تھا کہ ایک دفعہ خود آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ یہ جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ سچ ہو تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو تم بھی توبہ استغفار کر لو اور اگر یہ جھوٹ ہو تو شاید اللہ کو صورت بنا دے اس موقع کے بارے میں جس طرح کسی بخاری وغیرہ میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیجئے انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں پھر ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ یہ الزام سچ ہے تو تم سب میری تصدیق کرو گے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ الزام کیا ہے جھوٹ ہے اور اگر میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے تو تم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور میری کیفیت وہی ہے جو یوسف کے باپ کی ہے کہہ دیے کہ غم کے مارے میں یعقوب کا نام بھول گئی تھی وہ میری زبان پر نہیں آ رہا تھا اور اللہ ضرور میرے بارے میں کچھ تطہیر نازل کرے گا جو مجھے اس الزام سے بری کرے گا پھر وہ آیات تطہیر نازل ہو گئی جو صورت نور میں نازل ہوئی تو اب یہاں گھر کا مسئلہ ہے اپنی زوجہ متحرہ کا مسئلہ ہے عزت کا مسئلہ ہے آبرو کا مسئلہ ہے اور آپ کو شک ہے اگر آپ کو علم غیب حاصل ہوتا تو آپ پہلے سے ان لوگوں کو بلا کے حد قذف لگا دیتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ سب جھوٹے اور بکواس ہے لیکن آپ نے جب تک اللہ کی طرف سے آیاتی تدیر نہ ہوئی آپ خود بھی شک میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا اسی طرح پھر اسی سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے ہر مانگ کر لے گئی تھی جو انہوں نے گلے میں ڈالا تھا اور وہ وہاں کہیں گر گیا تھا اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کہہ رہے تھے کہ اپنے اونٹ کو اٹھا دو اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا ہے لیکن آپ کو غیب کا علم نہیں تھا حضرت عائش رضی اللہ عنہ ہار کو تلاش کرتی رہی اور اتنے میں دیر بھی ہو گئی آیت تیمم بھی نازل ہو گئی حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ آ کر ان کو مارا بھی یہ سارے واقعات پیش آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ ہار کہاں پڑا ہوا ہے اور پھر جب اون کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا یہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جاتی ہے اور ایک یہودی عورت آپ کو وہ بکری میں زہر ملا کر کھلاتی ہے اور جب اس عورت کو بلایا جاتا ہے کہ اس میں زہر کیوں ملایا تو اس نے کہا کہ زہر اس لیے ملا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتلا دے گا اور اگر جھوٹیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی اب یہاں پر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غیب کا علم حاصل تھا بلکہ کیا کہا اخبرتنی حاضر کا او کا قال یعنی یہ کہا کہ یہ جو دستہ میرے ہاتھ میں ہے بکری کا جس کو میں کھا رہا ہوں اس نے مجھے کہا کہ مجھے مت کھاؤ اور میرے اندر زہر ملا ہوا تو بکری کے اس گوشت کے ٹکڑے نے تو بتلا دیا لیکن خود آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے اور یہ واقعہ سنن ابی داود وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ مرض وفات میں آپ نے کیا فرمایا مرو ابا بکر اباب لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اچھا لوگوں نے خود یا حضرت ابوکر نے خود یا حضرت عمر خود باہر حضرت عمر آگے بڑھے انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی اور جیسے ان کی اللہ اکبر کی آواز آئی تو ان کی آواز اونچی تھی ان کی آواز اونچی تھی یہ واقعہ ابوداود میں موجود ہے ان کی آواز اونچی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو آپ فوراً جو ہے وہ اس تکلیف کی حالت میں وہاں گئے اور کہا کہ جو ہے یعنی کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں یعنی اللہ بھی انکار کرے گا اور مسلمان بھی انکار کریں گے یا اب اللہ یا اب المسلم اللہ ابا بکری اللہ بھی انکار کرے گا اور مسلمان بھی انکار کریں گے اور وہ کس کو قبول کریں گے صرف ابو بکر کو قبول کریں گے اور کسی کو قبول نہیں کریں گے تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ پہلے سے پابندی لگا دیتے کہ دیکھو عمر کو آگے نہ بڑھانا اور ابو بکر کو بلانا لیکن وہاں پر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ مرو ابا بکرن اور اس طرح کی کوئی پابندی آپ نے اپنی طرف سے نہیں لگائی تو یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کو تمام مکان اور میکون کا علم تھا یہ قرآن کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث میں یا تحریف ہے اور یا ان کا انکار ہے اور یا اس میں غلط تعویل ہے تو لہٰذا یہ ہر سے آگے بڑھنا ہے اور اللہ کی صفت کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دینے کے مترادف ہے اس سے بچنا فرض ہے جس طرح کے دوسرے عقائد فرض ہیں اس طرح یہ بھی عقیدے کے طور پر اس کو اپنانا فرض اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا ادری ما فیکم مجھے پتہ نہیں کہ میں تم میں کتنی دیر زندہ رہوں گا تو لہٰذا فخت دو بل من بعد ابی ممبادی و عمر سی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنا زندہ رہوں گا اگر آپ کو معلوم ہوتا اور آپ کو علم غیب حاصل ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے پھر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں آپ کی زندگی میں پیش آئے مثلا آپ کی زندگی میں انستر قاریوں کا واقعہ پیش آیا کہ عازل اور قار دو خاندان ہیں ان دونوں خاندانوں کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ قاریوں کو بھیج دیجئے تاکہ وہ کیا کریں جا کر ان کو قرآن وغیرہ سکھائیں اور آپ نے ستر قاریوں کو بھیج دیا اور وہ سارے کے سارے دھوکے سے انہوں نے پکڑ کر شہید کر ڈازے اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں اس طرح لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یا خود آپ کو ہوئی ہے دوسرے صحابہ کو ہوئی ہے یا آپ کے خاندان والوں کو ہوئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پر پتہ نہیں چلا تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ عالم الغیب نہیں یعنی غیب نہیں جانتے تھے یہ کہنا بھی غلط ہے اور یہ کہنا کہ سارا غیب جانتے تھے یہ بھی غلط ہے اور باقاعدہ آپ کو عالم الغیب کہنا یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ عالم الغیب ایک ایسا نام ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں اپنے لیے ذکر کیا ہے کہ اور کسی کے لیے اس کو ذکر نہیں کیا تو بحیثیت صفت ہونے کے آپ غیب کی چیزیں جانتے تھے اور دوسری تمام مخلوق اور تمام انبیاء سے زیادہ جانتے تھے یہ ہے اعتدال کا عقیدہ مطلق غیب کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے ورنہ جتنی ساری اشرات اسعاد اور فتن وغیرہ اور مزاحم کی اور بات کی احادیث ہیں ان سب کا انکار کرنا لازم آئے گا ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہے اور اور ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کفر بن جائے اس سے کہ یہ متواتر احادیث ہیں اور مطلق غیب کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہوا اور سارا غیب آپ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی قرآن اور ان احادیث اور ان کے علاوہ بے شمار واقعات کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے یہ بھی غلط ہے تو اعتدال کا راستہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا اتنا جتنا کہ اللہ نے دیا آپ کا وہ علم ذاتی نہیں تھا اور آپ کے پاس سارا علم نہیں تھا یہ ہے درمیانہ اور اعتدال کا اور میان روی کا عقیدہ جو اس زیادہ سے ہٹ جائے گا جس جانب بھی جھکے گا تو اس میں خطرہ ہے کہ وہ کفر کی حد تک نہ پہنچے انکار کی صورت میں بھی اور اقرار کی صورت میں بھی دونوں صورتوں میں وہ کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے اگر مت انکار کرتا ہے تو بھی کفر اور اگر مت اقرار کرتا ہے مکان اور مائیکن سب کچھ ثابت کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے تو یہ اس میں خطرہ ہے کفر شرک کا یہ ہو گیا اس کا خلاصہ اب آج تو یہ تقریباً کی بحث مکمل ہو گئی الحمد تو خبر دیتا ہوں خبر غیب اس لیے کہ عظم کی نسبت ہمیشہ اللہ نے اپنی طرف کی اچھے سوال یہ الغیب ہے یہ علم غیب